دیکھیے جو مشن میں ہمارے خواتین لگی ہوئی ہیں نا ان کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے مشن کو خواتین کا بہت ہی بڑا رول ہے گا حاضرہ کلچر یہاں ریوائو ہو رہا ہے لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ آپ ہارجا کلچر کو ریوائو کریں آپ سوچیے کہ کتنی تھرلنگ بات یہ کتنی تھرلنگ بات ہے کہ آپ ہارجا کلچر کو ریوائو کر رہی ہیں لیکن آپ سمجھ لیے ایک اور بات اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں مرد اسٹبرن ہوتا ہے عورتیں اسٹبرن نہیں ہوتی ہیں تو عورتیں جلدی کسی چیز سے ان کو اثر ہو جاتا ہے متاثر ہو جاتی ہے کسی چیز سے تو آپ کو اپنا رول کرنے کے لیے اپنی اس ہیبٹ سے لڑنا پڑے گا آپ کو اپنا رول کرنے کے لیے اس ہیبٹ سے لڑنا پڑے گا دیکھیے مرد کو لڑنا ہے اپنی وہ اسٹبان ہوتا ہے اس سے لڑنا ہے اس کو اور عورت کو لڑنا ہے اپنی جو لینسی کا مزاج اس کا نرمی کا اس سے لڑنا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ خواتین جو ہیں کوئی بات ہوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جلدی اس کا اثر لے لیا انہوں نے ادھر خاتون کیا دو دن ٹھہرے تھے ہم تو میں دیکھا بہت پریشان رہتی ہیں وہ صحت بھی خراب تمہیں پتا کیا کہ راز کیا ہے تو وہ راز بھائی تھا کیا ہوتا ہے سینسیٹیو وہ اپنی of her sensitivity she was paying the price of her sensitivity کہ مثلاً ان کا بڑا سا گھر تھا تو صفائی وغیرہ کرنے کے لیے آدمی تھا تو اب صفائی کم ہوئی اب اس پہ سینسٹیو ہو گئی ڈسٹنگ نہیں ہوئی اب سینسٹیو ہو گئی تو نظریہ کے برابر پرپیچل یعنی طریقے پر شی واز لیونگ انٹینشن تو she was paying the price of her sensitivity تو خواتین کو اس سے بچنا ہے کہ وہ اپنی سینسیٹیوٹی کی پرائز دیں اور پھر وہ ٹینشن میں پڑ جائے بیمار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس رول کو لگایا ہے وہ کر نہ پائے تو میں آپ کو ایک ایک بہت بڑا مسئلہ بتاتا ہوں یہ فقہ میں مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مالا یہ تیمبل واجب اللہ بے واجب یعنی ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے جو ضروری وہ بھی واجب ہو جاتا ہے واجب پتب جو فرض فرض سمجھ لیے واجب کی اصطلاح آنا استعمال کرتے ہیں تو دوبارہ جس سے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جو چیز فل ہے تو وہ بھی آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ حاصل کریں جس واجب کو ادا کرنے کے لیے یہ چیز ضرورت ہو وہ بھی واجب ہو جاتی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ حاضرہ کا رول ادا کریں اس رول کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی سینسٹیوٹی کو مینج کرنا پڑے گا you have to manage your sensitivity اس کو سمجھے بہت زیادہ سمجھے اس چیز کو کہ مالا طب الواجب اللہ فا واجب آپ کو ہاجا کروڑ ادا کرنا ہے ہاجا کروڑ ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اپنی سینسٹیوٹی سے اوور پاور نہ ہو اپنی سینسٹیوٹی کے انفلوئنس میں نہ آ جائے اس کو مینج کریں تب آپ اپنا رول کر پائیں گے اگر آپ اپنا رول ڈاک کر پائیں گے تو وہی کام آپ نے نہیں کیا جس کے لیے آپ کو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا تھا وہی کام نہیں کیا یہ تو ایسی ہے جیسے آپ کا ایک سروینٹ ہو اس کو آپ یہ مقرر کریں کہ ہمارے جو آدمی آئے اس کو ریسیو کرو اس کو بٹھاؤ اس کو پانی پیش کرو اچھا یہ کام نہ کرے وہ جا کر کے ادھر ادھر فرض کیے کہ وہ جسٹنگ کر رہا ہے صبح شام جسٹنگ کر رہا ہے اور کوئی آتا ہے تو اس کو ریسیو نہیں کرتا تو آپ ایسے خوش نہیں ہوگا اس آدمی سے اگرچہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اگرچہ وہ صحیح کام کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا جس کے لیے کو کہا گیا کرنے کے لیے تو آپ لوگ جو ہیں اگر وہی کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا آپ سے کچھ تو کچھ اور کام کرتے رہیے اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا آپ سے اس مثال کو پھر سنیے کہ آپ نے ایک سرونٹ رکھا اس کام کے لیے کہ تم گیٹ کے پاس بیٹھو گیٹ کے پاس اس کرسی دے دیا کہ بیٹھو اور جو آئے اس کو ریسیو کرو اس کو بٹھاؤ اس کو پانی پیش کرو اور پوچھو کس سے ملنا ہے اچھا،, اچھا یہ کام نہ کرے وہ کہیں جا کر ڈسٹری کر رہا ہے تو آپ کبھی خوش نہ ہوگا اس آدمی سے کبھی کچھ اگر جو صحیح کام کر رہا ہے تو آپ حضرات یعنی لیڈیز کو میں کہتا ہوں یہ سب لیڈیز جو لگے سب کو میری بات پہنچا دیجیے کہ اگر وہ وہی کام نہ کریں جس کے لیے اللہ تعالی نے ان کو ڈپیوٹ کیا ہے یعنی حاضرہ رول تو کہیں دوسرا کام کچھ بھی کرے وہ وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اسے تو میں آپ پھر سے کہتا ہوں کہ ہر آدمی کی ایک ویکنیس ہوتی ہے مرد کی ویکنس الگ ہے عورت کی الگ ہے ایک اسکالر ہے اس کی الگ ہوتی ہے ایک جاہل ہے اس کی الگ ہوتی ہے تو لیڈیز کی جنرل جو ہے کیا ہے جلدی سے وہ کسی بات کا سینسٹو ہو جاتی ہیں جلدی سینسٹیو ہو جاتی ہیں جیسے وہ لیڈیز جو تھیں کہ صفائی نہیں تو سینسٹیو ہو گئی کچن میں ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا سینسٹیو ہو گئی ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تو ٹیسٹنگ ہو گئی تو آپ کو اس سے بچنا ہے you have to manage your sensitivity یہ نہیں کہ آپ اسی پر لے کے بڑے اٹھے ٹینشن ہو جائے آپ کو آپ کو جھجھاٹ آ جائے کہ تم نے صفائی نہیں کی نہیں اس کو نہ الجھیے اپنے کو مینج کیجیے اپنے کو مینج کیجیے you have to manage your own sensitivity یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے اور میں آپ کو بتا دیں کہ اصول اسلام کا ہے کہ مالا طب الواجب اللہ بیف واجب جس کے بغیر واجب کے اداگے نہ ہو وہ بھی واجب تو سینسٹیوٹی کو مرض نہ کرے تو آپ رول نہیں کر سکیں گے تو سینسٹیوٹی کو مرض کرنا واجب ہو گیا سینسٹیوٹی کو اگر مرض نہ کرے تو آپ جو واجب نہیں کر پائیں گے تو سینسیٹیوٹی مینج کرنا پہ آپ کے لیے واجب ہو گئی یعنی you have to manage your rather than go to reaction نہیں تو اللہ کا پوچھا جائے گا اللہ کا پوچھا جائے گا عورتوں کی سینسٹیوٹی کی مثال دیتا ہوں آپ کو وہ جو قصہ ہے حضرت حاضر کا تو حضرت حاضرہ جب پیاس لگی اور ان کو اسماعیل کو پیاس لگی تو وہاں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ نکال دیا تو حاضرہ جو جب دیکھا پانی بہ رہا ہے جلدی سے اس کو <laughs> انہوں نے وہ کیا روکا کہتے ہیں میڈ بنانا پتہ نہیں میڈ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں پانی بہ رہا ہے تو آپ مٹی ادھر ادھر کر دیتے ہیں اس سے وہ رک جاتا ہے تو رسول نے فرمایا کہ اللہ حاضرہ پر رحم کرے <laughs> اگر انہوں نے میٹ نہ بنائی ہوتی تو سارا جل تھل جاتا پانی اتنا زیادہ پانی نکلتا سارا سہارا تھل ہو جاتا تو یہ سینسٹیو یعنی ان کا گھر پانی سے باہر جائے گا روکنے کے لیے تو آپ لوگوں کو بہت زبردست طریقے جاننا چاہیے کہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے سینسٹیو بنایا ہے تبھی تو یہ کام لگی ہیں استعمال ہوتے نہ لگتے that is your advantage but with every advantage there are negative point اسی سینسٹیوٹی کی وجہ سے آپ وشن میں لگی تو جتنے بھی لیڈیز اس بچے لگی ہیں سب کو میری بات پہنچا دیجیے کہ آپ کو اپنی سینسٹیوٹی کو مینج کرنا ہے کیونکہ وہ واجب ہو گیا نہ مینج کریں گے تو کام نہیں کر پائیں گے تو سینسٹیوٹی کو مینج کرنا واجب ہوگا آپ کے لیے فرض ہو گیا کیسا کلیئر ہوئی بات جی ہاں۔ مولانا ایک چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں مولانا ہم ہمیشہ حضرت سے کہتے ہیں کہ God has made me super sensitive تو اسی لیے ہم پریشان ہو جاتے تھے مولانا پر مولانا آج ہمیں سمجھ آیا ہے that my sensitivity is my taste نہیں نہیں یہ میں نہیں کہا ہے اسی سینسیٹیو کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہی ہیں بے حص آدمی ہوتے نا تو کام ہی نہیں کرتا بارہ بجے کیوں دعوت کام کریں آپ کی ہی نے آپ کو آپ کو انسینٹیو دیا کہ آپ دعوت کام کریں وہ بہت بڑی بلیسنگ بلیسنگ ہے اگر آپ سینسٹیو نہ ہوتی کبھی بھی دعوت کام نہیں کرتے آپ کو مائنڈ کہتا ہے کہ پھاڑ میں جا ہمیں کیا کرنا ہمیں تو اپنے کو سوچنا ہے اپنی پروموشن اپنی سیلری اپنی سروس وہ سینسیٹیوٹی جو ہے آپ کی وہ آپ کا ایڈوانٹیج ہے مطلب سینسیٹیوٹی کو آپ سے دعوت کے لیے استعمال کریں یہ سب چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں اس میں آپ سینسٹیو نہ ہو جائیں جیسے وہ کہہ اب صفائی نہیں سینسٹیو ہو گئے وہاں سینسٹیو کو آپ اپلائی نہیں کرنا ہے اپلائی کرنا ہے دعوت کے اس پر کیسا یہ بات کلیئر ہوئی ماڈرن کلیئر ہوگی مولانا جو آپ نے سروینٹ والا ایگزامپل بتایا نا وہ بہت زبردست ایگزامپل ہے بہت اچھے سے السٹریٹ کرتا ہے وہ یہ سچی بات ایک صاحب کے ہمارے قدم گیا بہت بڑا گھر تھا ان کا تو ایک سروینٹ تھا ان کا اس پر بہت وہ غصہ ہو رہے تھے میں نے دیکھا کہ وہ سروینٹ بہت بزی ہے ہر طرح صفائی کرتا تھا جہاں دیکھیے وہ ڈسٹر لے کے صفائی کر رہا تھوڑا اس کی ڈسٹنگ میری مصیبت بن گئی ہر وقت جب تک وہ ڈسٹنگ میں لگا ہوا ہے اور سارا دوسرا کام جو پڑا ہوا وہ کرتا نہیں اس کو آبزشن تھا کہ اتنا سا دھبا نہ ہو سا اسپاٹ نہ ہو اندر باہر کرتا رہتا تھا تو آخر کار اس کو نکال دیا انہوں نے نکال دیا اس کو تک سینسیٹیوٹی کو آپ صحیح طور پر یوٹیلائز کیجیے نہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر اللہ کی انہیں ملے گی بلیسنگ تو مرد کی ویکنیس ہے کہ وہ اسٹورڈ ہوتا ہے عورت کی کہ وہ سینسٹیو ہوتی ہے تو آپ کی سینسٹیوٹی آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے لیکن اس کا بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ ادھر ادھر سے جو سینسٹیو ہونے لگے ادھر ادھر کی باتوں کو سینسٹیو ہونے لگے تو وہ کیا ہوگا پھر آپ ڈسٹرب ہوں گے آپ ٹینشن پڑ جائیں گے تو اصل کام نہیں کر پائیں گے when you set key they should be sensitive only for the دعوی front end not on other things تو مولانا what do mean by that مولانا اگنور کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کو اگنور کرنا ہی پڑے گا آپ کو رسول اللہ نے اگنور کیا آپ دیکھیے مکہ میں آپ تیرہ سال تھے نا تیرہ سال وہاں پر جوا کھیلتے تھے لوگ وہ آپس میں لڑا جھگڑا کرتے تھے جی خود رسول اللہ کے راستے میں کاٹے ڈال دیتے تھے اور شور کرتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے آپ تو آپ نے اس کو کچھ پروٹیسٹ نہیں کیا اس کے خلاف آپ کی سینسیٹیوٹی ضرور اس کو برا کی ہوگی کیونکہ وہاں وہ تو دعوی دعوت کام نہیں ہوتا تھا there are some problem problem don't apply your that اس کو پرزرو رکھے تاکہ اس کو اب دعوت کے لیے استعمال کر سکے میں خود جب یہاں آیا نا تو آج کل یہاں اس ایریا میں لوگوں پاس کاریں بہت ہو گئی ہیں ہر جگہ ہو گئی آگے ہو گئی ہیں جدھر دیکھے کار ہر وقت ہار بجاتے ہیں تو شروع شروع بہت ڈسٹرب ہوتا تھا میں کیونکہ میں اکثر میں بڑھتا تھا ادھر بالکنی میں تو میں نے اتنا زیادہ اپنے کو اس میں وہ کیا کہ اب مجھے ہار ڈسٹرب نہیں کرتا اپنے اتنا زیادہ مینج کیا اپنے کو میں دیکھا کہ اس کا ڈسٹرب ہو کر کے میں جو کام جو کرنا وہی نہیں کر پاتا صحیح طریقے سے تو آپ اپنی سینسٹیوٹی کو وہاں پر انیکٹو بنا دی دیٹو جب میں نے اپنے سینسیٹیوٹی کو ہارن کے معاملے میں بنا لیا میں سپر سپر سینسٹیو سینسٹیو ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے غصہ آتا ہے جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو پارک میں آتے ہیں واک کرنے مسلمان تو ان کو بتا رکھا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے جو کہتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے واک کرو گے تو بال بنے گا اللہ ہاں سے کھاؤ تو ماحول بنتا ہے اور تو جب چلتے تھے نا اب بیچارہ کوئی ادھر والا ہے اکثر ہندو ایسے ہوتے ہیں جو لیفٹ ہینڈ چلتے ہیں تو ٹکراؤ بیچ ہوتا تھا کہ کسی کیا پاگل پن ہے کہ چھوٹی سی لین ہے اب ادھر بیچارا آ رہا تو آپ ادھر سے آ رہے ہیں آپ جیسے سڑک پہ چلتے ہیں گاڑی لے کر کے وہی ہم چلیے کیپ لیفٹ چلتے ہیں آپ یہاں بھی کیپ لیفٹ کیجیے تو شروع شروع میں میں بہت ڈسٹرب ہوتا تھا اب میں نے دھیرے دھیرے اس کو مینج کیا میں کیونکہ بدل نہیں سکتا میں تو میں سوچا کہ ان کے پانی بیٹھ چکا ہے تو میں نے مینج کیا اس کو آپ کتنا سینسیٹیو میں ہوں آپ سوچیے کہ یہ ادھر سے وہ چلتا ادھر سے وہ چلتا ڈسٹرب ہوتا تھا میں آپ سے زیادہ سینسیٹیو میں ہوں جس چیز پہ آپ ہوتے ہوں گے اپنے گھر میں نا اس سے زیادہ سینسیٹیو ہوں گے اب میں نے اس کو مینج کر لیا کیونکہ اس کی وجہ سے میرا کام سفر کرتا ہے یہ ہے مالا یتیم الواجو اللہ بھی فاو